وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے حالانکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں محض بلا سند تراش رکھی ہیں وہ پاک ہے اور برتر ہے ان باتوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے غیر اللہ کی عبادت اور اس کا بطلان یہاں اس آیت میں مشرقین کا اللہ تعالیٰ رد فرماتے ہیں جو عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے ہیں اور شیطان کی عبادت کرنے لگتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ اسنام کی پرستش کرتے تھے یعنی بتوں کی پھر شیطان کی پرستش کا کیا مطلب تو جواب یہ ہے کہ یہ بتوں کی عبادت کرتے بھی تھے تو شیطان کے بہکانے اور اس کی اطاعت کرنے کی بنا پر جیسا کہ اللہ نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عورتوں کی عبادت کرنے لگے یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہہ کر ان فرشتوں کو اناس یعنی لڑکی کہہ کر ان کی پوجا شروع کر دی وہ تو محض شیطان سرکش کی عبادت کرتے ہیں جس نے کہا تھا کہ اے اللہ میں آپ کے بندوں کا ایک بڑا حصہ اپنی طرف کھینچ لوں گا انہیں گمراہ کروں گا ان میں دور رس امیدیں پیدا کروں گا میں انہیں حکم دوں گا اور وہ مویشیوں کے کان کاٹ دیا کریں گے میں انہیں ایسا ہی حکم کروں گا تاکہ وہ آپ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں اور جس نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی اور دوست اور سرپرست بنا لیا وہ بہت کھلے خسارے میں رہا وہ ان مشرقین سے بڑے خوش آئندہ وعدے کرتا ہے دور رس تمنائیں ان میں پیدا کرتا ہے اور اس کے سارے وعدے دھوکہ ہوتے ہیں جیسا کہ ایک دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اے انسانوں شیطان اور اس کی ضروریت یعنی اولاد کو اپناتے ہو حالانکہ تم کو تو میرا دامن پکڑنا چاہیے تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے کہا تھا کہ اے ابا کیا آپ شیطان کی عبادت کرتے ہیں شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے اور جیسا کہ اللہ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے بنی آدم کیا میں نے تم کو نہ بتا دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تم میری ہی عبادت کرو یہی سرات مستقیم ہے اور فرشتے قیامت کے روز کہیں گے اے ہمارے رب آپ پاک ہیں آپ ہمارے ولی ہیں یہ مشرقین اگرچہ ہمیں آپ کی بیٹیاں کہہ کر پوجتے رہے لیکن ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں یہ تو دراصل شیطان کو پوجتے رہے اسی لیے آیت زیر ذکر میں فرمایا کہ ان مشرقین نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا حالانکہ ان کو بھی اللہ واحد نہیں پیدا کیا ہے پس وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو بھی کیسے پوچھتے ہیں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیا تم اے میری قوم کے لوگوں انہی چیزوں کو پوجنے لگے ہو یعنی ان کی عبادت میں لگ گئے ہو جن کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا حالانکہ تم کو بھی اور تمہاری ان مصنوعات کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے اس لیے چاہیے کہ تم مفرد بالعبادہ ہو کر رب لا شریک اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھو پھر فرمایا کہ انہوں نے بے سمجھی سے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا ڈالی یہاں اوساف باری تعالیٰ میں گمراہ کی گمراہی پر تنبی کی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے قرار دیتے ہیں جیسے یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں حالانکہ وہ پیغمبر ہیں اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں اور مشرقین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے یہ غالم جس بات کے قائل ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بالا تر اور پاک ہیں خرقو کے معنی ہیں انہوں نے دل سے گھڑ لیا ابن عباس صدی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اٹکل لگائی عوفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرار دیا مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں انہوں نے جھوٹی بات بنائی مطلب یہ ہوا کہ وہ جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک اللہ کے عبادت میں کرتے ہیں حالانکہ رب معبود حقیقی اکیلے وہی اللہ ہیں اور انہوں نے ہی انہیں بلا شرکت غیر پیدا کیا ہے یہ مشرقین حقیقت سے واقفیت کے بغیر ایسا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت سے جاہل ہیں جو اللہ تعالیٰ ہے اس کو بیٹا بیٹی بیوی کیسے ہو سکتی ہے اسی لیے فرمایا کہ وہ اللہ پاک ہے ان مشرقوں کی حفوات اور بےحدہ گوئیوں اور بکواس سے بالکل بالا تر پاک اور منزہ ہے